آقا مدنی میدان حشر میں جب اپنی امت کی یہ حالت دیکھیں گے لاکھوں لوگ بے نمازی لاکھوں لوگ بے نمازی میں آزان کی آواز سنتا ہوں دیکھتا ہوں مسلمان دکان میں بیٹھا ہے میں پوچھتا ہوں تو اللہ کی اتنی بھی قدر نہیں کرتا جتنی پولیس کے حوالدار کی کرتا ہے پولیس کا حوالدار تجھے بلاتا تو دوڑ کے جاتا اللہ تجھے پکار رہا ہے بلا رہا ہے تو مسجد نہیں جاتا تو نے مسجد کو ویران کر دیا ایک شخص نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آنکھ مبارک درد سے سوجی ہوئی ہے کسی بزرگ اللہ والے کے پاس آ کے کہا تعبیر دے دو کہا آقا نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے امت نے نماز چھوڑی آقا رو رو کے اپنی آنکھیں سجائے بیٹھے مسلمانوں کیا راحت دی ہے تم نے نبی آسمانوں پہ گئے رب سے نماز لے کر آئے نماز ضائع کر دی نبی ستائیس جنگوں میں جہاد کرنے گئے ہمارے اپنے مجاہدین کو پکڑتے پھرتے ہیں گرے بانوں سے کیا میرے نبی یہاں ہوتے ان کا بھی یہی حشر ہوتا ان پر بھی ہاتھ اٹھاتے کیونکہ آقا جنگوں میں جایا کرتے تھے لڑائی کیا کرتے تھے